سورت الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا کا حدیث الغاشیہ کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر وہ جب آئے گی قیامت ڈھانپ لے گی وجوہ یوم خاشیا یہ مضمون دیکھیے سورہ قیامت میں بھی آیا تھا وجوہ یوم نازرت الا رب نازرا وجوہ یوم باسرت تزن فاقرہ پھر سورہ ابس میں آ چکا ہے وجوہ ہوئی یوم دن مسفرتن واخن وہ وجو ہوئی یوم الا غبر تنہا خطرہ یہاں دیکھیے یوم دن خوا بہت سے چہرے اس دن ہوں گے ذلیل ہوئے ہوئے دبے ہوئے جھکے ہوئے آمرتن آسبا ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کے اثرات ہے ہے تسلا دار وہ داخل ہو گئے ایک تپتی ہوئی آگ میں دہتی ہوئی آگ میں تستا من عین آنیا انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا بن رہی نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کے لیے ذرا مگر جھاڑ کانٹوں والا کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لا یسمن یونی منجو نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ کے جسم کو تقویت حاصل ہو یا یہ کہ کم سے کم بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں ہوگی اب اس کے برعکس وجو ہوں گی اور میں دن نہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ جیسے کہ ناز و نام میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے وہ اپنی سعی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے نسا یہ ہا یہ انہیں کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آج اللہ نے قبول فرما لی یہ مشکورہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فی جنت ان ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اونچا تسما فی ہا اس میں وہ کوئی لنگ بات بھی نہیں سنیں گے کوئی لنگ بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور کو کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں لنگ بات بھی نہیں سنیں گے فی ہا آئرن جاری اس میں ایک چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فی ہا شروع مرف اس میں اونچے تخت ہیں رفیع وہ واقواب موضوع اور آپ کھوڑے ہیں کپس ہیں جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے بڑی عمدگی سے چنے ہوئے وہ نمارے کو مصروف اور قالین ہیں جو صف کے اندر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وہ ذرا بھی مخصوص اور مخمل کے نہالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے افلا فخو وہ آیات ہے قرآن کی کہ جس میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آبزرویشن دیکھو اور پھر نتیجے نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے توہمات ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے ریویلڈ نالج ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے ماورا کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں مانیں گے وہ پھر ہونی چاہیے ان سماول بسر اول فوت اللہ کارنان وسولہ پھر اس سے اب دیکھو افلا یم ضرور آئی کیفا کو لے کر تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کی کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے ان کے پاؤں ایسے بنائے تو ڈرتے نہیں ریت کے اندر کیفا کو لے کر تو سما کیف فروخت اور آسمان کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے یہ اسٹرالومی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھے کیسے ہے یہ وائلن جیوال سے مت اور یہ جو پہاڑ ہے یہ کیسے گاڑ دیے گئے یہ جیولوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کرے وائلن ارض کیفس ہوتے ہیں اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسی بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجیے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرف ہر کائنات کی ہر سے اللہ کی نشانی ہے

یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں سب یہ ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کو تو یہ میں سے ہر پتا ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتھس کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جلا کر نکال دیتے یا آپ سے آ گئی وہی سولر انرجی اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتا اور وہاں وہ عمل جا ہر پتا ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتھس کی تو برگ درختان سب در نظر ہوشیار ہر ورق کے دفترست ازمار فتح کے اندگار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں شتا و سیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہے اوپر آسمان ہے دانے بائیں پہاڑ ہے نیچے زمین ہے یہ چار چیزیں وہ تھی کہ جو ان کے لیے ہر وقت ہر آن ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دم چیز پیا میں دی نہ تو دی جلوہ آ گئے نہ دی یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تمہاری خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دیگر آموز شریدن دیگر آموز یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا اس سے ذرا آگے بڑھو انسانوں کا سب دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو ان چیزوں کو ابزرو کرو ان کی حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوانین فطرت جو ہیں قوانین طبی ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہاری مسکر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو استعمال کرو ایکسپلائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما گھر جمیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا افلا ينظرون الى فقوت كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر مذکر تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر رفت علیہ بے مسطر آپ کو نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو ہدایت کے راستے میں یہ آپ کا کام نہیں اللہ من کفر سوائے اس کے کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا اکبر پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب کیوں سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بالکل اڑیا ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو سمے باقی نہ رہے ان کی سیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں کوئی دھبا نہیں کوئی انگلی اٹھ نہیں سکتی اور جس طریقے سے آیات ربانی انہوں نے پڑھ پڑھ کر سنا دی ہے اب اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کوئی خیر نہیں ان کے اندر اب یہ شریر ترین عذاب کے مستحق ہیں ان نہ بہم اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ان علیہ حساب پھر ہمارے ذمہ ہم حساب لے لیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجیے باقی یہ ہم پر چھوڑیے ضرنی مقزبین سمجھے مجھے چھوڑ دیجیے میں ان سے نمٹ لوں گا ضرنی ول مقزبین ابلّہ محل ہوں کلیل دیکھیے کس طرح پورا یہ تعریف جو ختم ہوئی ہے کہ ایک ہی آیت میں محل ہوں آپ کو ان کو ذرا دیجیے مہلت دیجیے ہم ہل ہوں دونوں سیگوں میں باب کفیل بھی اور پھر باب افال بھی ان علینا یا بہم سب ان علینا حساب ہو اللہ حاصب نا حساب یسیرا اللہ حاصب نا حساب یسیرا آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم